السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے چمکتے دمکتے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک مزیدار سی کہانی مگر کہانی سننے سے پہلے آپ کو یاد ہے نا کہ آپ نے تمام کام مکمل کر لینے ہوتے ہیں تبھی تو مزہ آتا ہے کہانی کا کہانی کا عنوان ہے تھوڑی سی غلطی کے بعد اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے قانتا رابعہ نے ننی عالیہ نے لحاف میں لیٹی عامرہ کے بازو پر چٹکی لی اور عامرہ جو اونگنے کی مشق کر رہی تھی اوئی کہہ کر فوراً بیٹھ گئی اور جب انہوں نے عالیہ اور فائزہ کو اپنے قریب بیٹھے دیکھا تو انہیں یاد آیا کہ آج تو اس نے ان دونوں چھوٹی بہنوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو ابو سے کہانی سنوائے گی جب طاہرہ کو یہ یاد آیا تو وہ فوراً ان کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں گئی جہاں ابو ایک موٹی سی کتاب پڑھ رہے تھے بچوں کو اکٹھا آتے دیکھ کر ابو نے اپنے پڑھنے والی اینک اتار دی کیوں بھائی تم لوگ ابھی تک سوئی نہیں عالیہ نے تتلا کر کہا ابو آپ کو تو پتہ ہے ہم چھوٹے نہیں اگر ہم چھوٹے ہوتے تو اپنے پلنگ پر خراٹے لے رہے ہوتے تایا جان کی طرح خوں خوں خڑ خڑ خوں خوں خڑ خڑ کر کے ہاں بھائی واقعی سوال ہی غلط تھا ابو نے شرمندہ ہو کر کہا اچھا خیر تم لوگ یہ بتاؤ آج تم لوگ اکٹھے کیسے آئیں کوئی خاص مطلب تو نہیں میں بتاؤں عامرہ نے کہا پتا ہے آج فائزہ آپ بھی ہمارے ساتھ لوڈو کی گیم کھیل رہی تھی تو کہنے لگی اگر تم لوگ ہار گئیں تو امی سے کہانی سنیں گے اور اگر میں ہار گئی تو ابو سے کہانی سنواؤں گی ابو بے اختیار ہنس ہے <laughs> یہ اچھی ہار جیت اور زبردستی ہے خیر کس قسم کی کہانی سنو گے عالیہ نے فوراً کہا ابو اچ اچ دیو والی کہانی جس نے شہزادی تمل آرا کو بکلی بنا دیا تھا اور چھالا دن شہزادی کو ہا ہا کر کے ڈلاتا لیتا تھا اور کہتا تھا جب تک کوئی شہزادہ مجھے نیلا اناج نہیں لا کر دیتا تم بکلی بنی لوگی بل بیچالی شہزادی لوتی تھی کہتی تھی میں میں جیسے جیسے ہماری بکلی کرتی ہے ابو وہی والی بکلی جس کو مچھائی نے فوت کر دیا تھا عید والے دن ابو اس کی طویل گفتگو سن کر ہنستے رہے جب اس نے اپنی بات میں سانس لینے کے لیے تھوڑا سا وقفہ لیا تو ابو نے کہا لیا بیٹے ہماری بکری کو قسائی نے فوت نہیں کیا تھا بلکہ اسے ہم نے خود ذبح کیا تھا سمجھ میں آئی بات دوسری بات یہ کہ اپنی بات ہمیشہ چھوٹی کر کے ٹھہر ٹھہر کر کہنی چاہیے تاکہ دوسرا جواب دے سکے تیسری بات یہ ہے کہ جنوں بھوتوں والی کہانیاں تو صرف ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں یہ شہزادے شہزادی والی کہانیاں سچ تو نہیں ہوتی بھلا کبھی کوئی شہزادی بکری اور کوئی انار نیلے رنگ کا ہو سکتا ہے کیا واحد بات ہے تو اب وہ چھالے شہزادے اس طرح سے نہیں ہوتے اب وہ پھر ہنس دیے بھائی شہزادے تو ایک طرح کے ہوں یا نہ ہوں مگر ان کی کہانیاں ایک طرح کی ہوتی ہیں اتنے میں عالیہ اپنے لحاف میں زور زور سے ہلنے لگی پھر عامرہ کو ڈانٹا جواب میں عالیہ بھی زور سے بولنے لگ گئی بھائی کیا بات ہے تم نے لڑائی کیوں شروع کر دی کیا کہانی نہیں سننا ابو نے کہا ابو جی عالیہ آپ بھی مجھے دانتے بھی ہیں اور مالتی بھی ہیں عامرہ نے اون اون کرتے ہوئے کہا ابو یہ غلط کہتی ہے جہاں بھی بیٹھتی ہے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے کر بیٹھتی ہے آدھی چیز کھاتی ہے آدھی پھینک دیتی ہے پھر اس پر اتنی چونٹی آتی ہیں جو میرے پاؤں پر کاٹتی ہیں اور منع کرو تو کہتی ہے میں تیا تلوں مجھے بھوت لگتی ہے جب عالیہ نے آمرا کی نقل اتاری تو آمرہ نے اور زور و شور سے رونا شروع کر دیا ابو کو یاد آیا کہ دو تین دن پہلے جب وہ بستر پر لیٹنے کے لیے پلنگ پر گئے تو پلنگ کی چادر گیلی تھی اور اس پر کافی چونڈیاں جمع تھیں تو اس کا مطلب ہے روح افزا اس دن آمرہ نے خود پیا اور آدھا بستر کی چادر کو پلایا انہوں نے تینوں کو متوجہ کیا کیا میں تمہیں ایک سچی اور چھوٹی سی کہانی نہ سناؤں ضرور ضرور ابو فائزہ نے کہا بات یہ ہے کہ ایک تھا چھوٹا سا بچہ نام تھا اس کا احمد بڑا پیارا امی ابو کا کہنا ماننے والا ہر ایک سے پیار کرنے والا تو جو احمد تھا نا اس کی عادت تھی کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتا تھا جب اس کی امی کھانا دیتی تو پہلے پوچھتی بیٹے ہاتھ دھو لیے بیٹا فرما بداری سے جواب دیتا جی ہاں اور جب کھانا کھاتے تو آدھی چیز منہ میں اور آدھی چیز منہ سے باہر ہوتی کھانا کھا کر اٹھتے تو کھانے والی میز کا اثر بالکل خراب ہو چکا ہوتا یوں لگتا ہے جیسے دو سال کا بچہ ہاتھ مار کر ساری چیزیں بکھیر گیا ہے ایک دن کیا ہوا احمد میاں پڑوسیوں کے باغ میں گھس گئے محلے کے کئی بچے تنویر انور اختر وغیرہ ان کے ساتھ تھے سب بچوں نے پہلے باغ میں سے مالٹے توڑے پھر کھیت میں گھس کر جو سبزی ہاتھ میں آئی توڑی کچی کچی مولیاں گاجریں شلجم دیکھ کر بھوک بری طرح سے چمک اٹھی کوئی پرواہ نہیں ہاتھ دھلے ہیں یا نہیں کھانے والی میسر پہنچ گئے امی بھوک لگی ہے کھانا لائی ہے امی نے سمجھایا کہ بیٹے ابھی تھوڑی دیر میں سب لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا لیکن بھائی احمد میاں کو ایسی باتوں سے کیا مطلب لگے اوں کرنے امی کسی کام سے دوسرے کمرے میں گئیں تو دو چار چھلانگیں ماری اور باورچی خانے میں پہنچے آہا جی گرم گرم پلاؤ مٹر قیمہ کھیر لگتا ہے کوئی مہمان آ رہے ہیں فوراً پلیٹ میں چاول ڈالے چمچ کہیں گر نظر نہیں آیا ہاتھ سے کھانا شروع ہو گئے جیسے مقابلہ ہو رہا ہو کون جلدی کھاتا ہے آج تو کھانے کا مزہ بہت آ رہا ہے انہوں نے سوچا امی نے روک ٹوک نہیں کی احمد ہاتھ دھو احمد چمچ سے کھاؤ پلیٹ اپنے قریب رکھو کھانا مت گراؤ احمد یہ مت کرو احمد وہ مت کرو آج بھوک بھی زیادہ تھی خوب ڈٹ کر چاول کھائے اور سونے کے لیے کمرے میں چلے گئے تھوڑی ہی دیر میں پیٹ میں جو درد اٹھا تو لگے چیخنے ہائے امی میرا پیٹ ہائے امی میرا پیٹ امی بیچاری بھاگی آئیں طبیعت زیادہ خراب تھی چنانچہ ڈاکٹر کی کلینک لے گئے ڈاکٹر نے اچھی طرح سوال پوچھے لیکن احمد میاں کو کوئی ہوش نہیں آنکھیں اوپر چڑھ گئیں ہاتھ مڑ گئے امی ابو کا فکر سے برا حال اللہ جانے کیا ہوا ہے ڈاکٹر نے کہا فوراً اس کو کسی بڑے ہسپتال میں لے جائیں ہسپتال کے ڈاکٹر نے ایک دو پورے تین بڑے بڑے ٹیکے لگائے دونوں بازوؤں پر اتنے میں احمد میاں نے آنکھیں کھولیں اللہ تیرا شکر ہے امی نے اسے ہوش میں آتے دیکھ کر کہا ڈاکٹر صاحب نے ڈرپ بھی لگائی آخر کار یہ پتہ چلا کہ احمد میاں نے گاجریں مولیاں بغیر دھوئے کھا کر اوپر سے لسی بھی فوراً گرم گرم چاول کھائے کمرے میں آئے تو دیکھا ایک پلیٹ میں زردہ پڑا ہے اس سے بھی انصاف کیا اوپر تلے بے ترتیبی سے علم غلم کھایا مزید یہ کہ مٹی بھی سبزیوں کے ساتھ اندر گئی یہ تو ہونا تھا احمد میاں شرمندہ تو بہت تھے مگر شرمندگی ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے ہسپتال میں رہنے سے ویسے ہی سب کو پتہ چل گیا کہ احمد میاں نے کیا حرکت کی اس کے چچا میاں بتانے لگے جس مٹی سے سبزیاں نکال کر کھائیں اس مٹی پر کتا تمہارے ساتھ تھا اور کتے میں جو جراثیم ہوتے ہیں اس سے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں احمد میاں تھوڑے سے خوف زدہ ہوئے تو ماموں آ گئے انہوں نے خوب پیار کیا وعدہ لیا آئندہ کھانے میں دھیان رکھو گے ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ گے تاکہ زمین پر نہ گرے وہ یاد ہے نا کہانی ایک آدمی کی جو بہت امیر تھا خدا سے ڈرنے والا اللہ نے اس کو اتنا دولت اتنا رزق دیا تھا کہ بے چارہ ڈرتا تھا مجھ سے غریبوں کا حق نہ مارا جائے ایک دن اس نے دعا مانگی اللہ مجھے اتنا حلال رزق دے جو میرے اور میرے گھر والوں کے لیے کافی ہو دعا مانگ کر ایک بزرگ کے پاس گیا کہ مجھے کوئی ترکیب بتائیے ڈر لگتا ہے دولت کی وجہ سے مجھ میں غرور نہ آ جائے بزرگ نے کہا یوں کرو مکئی کا آٹا لے کر روٹی پکواؤ جب روٹی ٹھنڈی ہو جائے تو گھوڑے پر بیٹھ کر کھانا اس سے تمہاری دولت تمہارا رسک کم ہو جائے گا انہوں نے ایسا ہی کیا مگر یہ کیا وہ تو اور امیر ہو گئے باغوں میں پہلے سے زیادہ پھل لگے اناج پہلے سے زیادہ ہوا غرض ہر چیز پہلے سے زیادہ وہ پھر اٹھے بزرگ کے پاس گئے بزرگ نے سن کر کہا بھائی تم نے وہ روٹی کھائی مکئی کی جی گھوڑے پر بیٹھ کر کھائی بزرگ نے پوچھا بالکل گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کھائی اچھا کمال ہے پھر بھی بزرگ نے حیرانی سے کہا بھلا بتاؤ تم نے کیسے کھائی جی میں گھوڑے کے اوپر بیٹھا روٹی کا لقمہ اس طرح سے توڑتا کہ کہیں مکئی کا ذرہ نیچے نہ گر جائے اس لیے کہ مکئی کا آٹا اور روٹی بہت بھر بھری ہوتی ہے ہاتھ لگانے سے ہی چھوٹے ذروں میں بکھر جاتی ہے تو اگر ذرہ نیچے گر بھی جاتا تو میں گھوڑے سے نیچے اترتا وہ ذرہ اٹھاتا پلیٹ میں ڈال دیتا کہ کہیں خدا کے رزق کی بے حرمتی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو کتنی بری بات ہے کہ اگر رزق پاؤں پر آئے تو جناب اس طرح میں نے روٹی ختم کی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہاتھ دھوئے گھوڑے کو لے کر واپس چلا گیا بزرگ نے سن کر کہا تو تمہارا رزق کم نہیں ہو سکتا جو شخص خدا کے رزق کی قدر کرتا ہے اللہ زیادہ دیتا ہے جو نا قدری کرتا ہے کھانے پر باتیں بناتا ہے منہ بناتا ہے اس کا رزق کم ہو جاتا ہے اب تو احمد میاں کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ گئی واقعی کتنی سے اچھا یہ بات انہوں نے آدھی گاجر کھائی آدھی پھینکی چاول آدھے منہ میں آدھے زمین پر اس بے قدری پر احمد میاں کا رزق پورے دو دن بند رہا ہسپتال میں ڈرپ لگتی ہے انجیکشن جو ہی کھانے کی بات ہوتی ڈاکٹر کہتے ہیں ابھی چند دن پرہیز کریں پیٹ خراب ہے واقعی احمد میاں نے ماموں میاں سے کہا میں نے بھی کبھی خدا کا اور اس کے رسول کا اپنی امی کا کہنا نہیں مانا تو یہ ہوا میرا رزق دو دن کی بجائے سزا کے طور پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا تو احمد میاں نے دل ہی دل میں توبہ کی اور اپنی غلطی پر کانوں کو ہاتھ لگایا اور یہاں ہوگی کہانی ختم عالیہ اور آمرہ یہ کہانی سن رہی تھی اور عالیہ کے دماغ میں یہ گھوم رہا تھا کہ کس وقت اس نے کھانا کھاتے ہوئے نیچے گرایا اور کس وقت اس نے اپنی پلیٹ اچھی طرح سے صاف نہیں کی دل ہی دل میں اس نے سوچا کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گی ایسا نہ ہو کہ اس کا رزق بھی بند ہو جائے اور پیٹ کا درد الگ سہنا پڑے آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ